والذين من قبلكم لعلكم تتقون سب سے پہلے اپنے ان ساتھیوں کا اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ان کا یہ ہدف ہے کہ مختلف علماء کرام گرام کے ذریعے بڑے اہم اور مفید موضوعات پر گفتگو ہو اور اس طرح افادہ کا ایک سلسلہ اس کے بعد آپ تمام حضرات جو تشریف لائے انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ آنا اس کا ایک قدم بابرکت ہے اللہ کی راہ میں چل کر کہیں جانا اور اللہ کی راہ میں جو بھی سفر ہے سب سے مبارک اور عظیم سفر طلب علم کا سفر ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ یہ کتنا بابرک سفر ہے اس سفر میں باقاعدہ اللہ کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں وہ اجن گا لتاذ نظم بھی ماسانہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیا اور اتنا مبارک سفر رسول اللہ کا فرمان ہے من المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا ويعلمه فله اجر جو جو شخص کسی مسجد میں آئے اور اس کا مقصد علم لینا ہو یا دینا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو تو فرمایا کہ اس کے لیے اس حاجی کا اجر ہے جو مکمل حج کر کے گھر دوڑتا اس طرح یہ آنا یقیناً بڑا باعث خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص ادا فرمائے اور یہ سب کچھ قبول فرما لے ساتھیوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ نے سن لیا اصول سلافا میں نے بتانا ہے کہ اصول صلافہ کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کو اپنانے ان پر عمل پیرا ہونے اور ان کی معرفت کا طریقہ کیا ہے یہ تین چیزیں انشاءاللہ بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے اصول ثلاثہ یعنی تین اصول ان تین اصولوں سے مراد تین چیزوں کے بارے معرفت الرب معرفت الدین اور معرفت الرسول رب کی معرفت ہمارا خالق اور المارکون اور دین کی معرفت اور تیسرا رسول کی معرفت ان تین چیزوں کو پہچان کر از حد ضروری ہے سب کے لیے سب سے پہلا اصل معرفت الرب رب کی معرفت اس اصل سے قرآن شروع ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد نستعین یہ پہلا اصل تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ خالد ہے والد ہے اور پوری کائنات کے تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے امر و نہیں اسی کے پاس ہے حکم دینے والا وہ ہے روکنے والا وہ ہے جو تغیرات دنیا میں ہو رہے ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اسی کے امر سے آ رہی ہیں یہ سارا نظام کائنات اسی کے امر سے چلتا ہے اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ہم سب کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس نظام میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں کوئی حصے دار نہیں کوئی معاون نہیں کوئی مددگار نہیں اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے کوئی چیزوں کا محتاج نہیں کسی سہارے کا محتاج نہیں تو رب کی معرفت یہ تمام چیزیں توحید ربوبیت کہلاتی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ خلق اللہ کے پاس اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کے ہے اور بڑی سے بڑی چیز جو دکھائی دے رہی اللہ کی مخلوق اس عقیدے کو دل و جان سے اپنا لیجیے یہ رب تعالی کی معرفت کا بڑا اہم حصہ ہے اللہ رب العزت کی جو ربوبیت ہے یہ اس کی الوحیت کی دلیل ہے جو رب ہے اس لیے محبوب بھی وہی ہے یا ایو الناس اعبدوا من خانہ تتقون اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی اللہ دی خانہ تک جو تمہارا خالق یعنی خالق وہی ہے لہذا معبود بھی وہی ہے جو خالق ہے کوئی معبول اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی بھی خالق نہیں لہذا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ بات خالق سے پوچھی جائے گی یا اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا یہ نظام کیوں بنایا یہ شمس و قمر لہر و نہار اور یہ انسان ہے پرندے ہیں درندے ہیں ان سب کو کیوں پیدا کیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان سب کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سب کر رہے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محر اللہ نے یہ شعور سب کو دیا ہوا ہے اپنے شعور کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عموم کے ساتھ یہ فرما دیا کہ ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر ہے ہر چیز کوئی جانور ہو درندہ پرندہ ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویر ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ نے فرمایا کہ بلا کہ تفقہ ہونا تصویر ہے ان کی تصویر کو تو سمجھ نہیں پاتے لیکن سب تصویر بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم کے حدیث صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیر اسلام کے ہاتھوں میں بعد اوقات لقمے سے تصویر کی آواز سے آپ کے ہاتھ میں لقمہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا نبیر اسلام کی اور حدیث ہے سے ان حاجر میں مکہ تھا کہاں نہیں سلطم قبل قبر میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے میرے نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا اللہ نے شعور دیے بہت پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ہارا جاوا ان کے شکونا شب کو بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ نے شعور دیے صحیح بن خزیمہ نے عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتے میں ایک درخت کے نیچے قرآن پڑھ رہا تھا سجدہ تلاوت آئے سورہ سعد کی تلاوت کر رہا تھا سجدہ تلاوت آئے میں نے سجدہ کیا میں نے سنا کہ وہ جو درخت ہے وہ بھی سجدے میں اور وہ دعا کر رہے اس کی دعا میں یہ الفاظ تھے اللہ مقصوب لی بہا ان کا اجرا بہت بہا تا بےحا یومل قیامت بلنی کماتا تب میں آپ داود اے اللہ اس سجدے کا اپنے پاس میرے لیے عجب لکھ درخت گئے اپنے پاس میرے لیے اس سجدے کا ثواب لکھ دے اور اس سجدے کی برکت سے میرے قیامت کے بوجھ ڈال دے اور اس سجدے کو مجھ سے اسی طرح قبول فرما لے جیسے تو نے آج سے پہلے تابود السلام کا سجدہ قبول کیا تھا ابن بات فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ نبی علیہ السلام سورہ سات پڑھ رہے اور آپ نے سجدہ کیا اور یہی دعا بنا درخت والے تو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو اپنی عبادت کا ذکر کا تصویحات کا حمد کا شعور دیا ہوا ہے اور اللہ کے حمد و ثنا بیان ہو رہی زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی آسمانوں نے تو پورا ایک نظام اطاعت قائم نبی اسلام کا فرمان کہ معافل معاف اسلام آباد سب ہے مؤود اور اربات ان ساتوں آسمانوں میں ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہر جگہ اللہ کے ملائکہ کا موجود کوئی سجدے میں کوئی رکوع میں کوئی قیام میں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام قائم ہے اور فرشتوں کی بے تحاشا تعداد اب حق اللہ انت انت اللہ کہ آسمانوں میں فرشتوں کے وزن کی وجہ سے وہ چرچراہٹ کی آواز جیسے آپ چارپائی پر بیٹھے تو آپ کے بیٹھنے سے آپ کے وزن سے چارپائی سے آواز آتی ہے اس طرح کی آوازیں آسمانوں سے آتی ہیں فرشتوں کے بدل کی وجہ سے اوپر اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہدایت نظام عبادت قائم زمینوں میں بھی ہر چیز ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ہم کو سنا کر رہے ہیں انسانوں اور جنوں کا اللہ نے ذکر گما کہ وہ ماں خلف جنم اور انسان اللہ ریا میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کرے ایک نظام ایک شریعت اس کے یہ معمور ہے اس نظام کے مطابق عبادت کرے اس نظام سے دائیں بائیں نہ ہو بالکل سیدھا رخ ہو یہ ہے توحید ربوبیت کا توحید الوحیت کے ساتھ ایک رب پر تعلق کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تمہاری تخلیق کا کیا مقصد وہ عبادت کر کیونکہ تمہارا خالد میں ہوں میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو یہ ربط ہے توحید ربوبیت کا توحید الوحیت کے ساتھ یا ایو ربا کو بلدی خالہ تھا ولہ دی میرے اے لوگوں پر عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خال ہے رب تعالیٰ کی مار جو دین اسلام کا پہلا اصل ہے ہم یہ پہچانے کہ وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس پوری کائنات اسی کا تصرف ہے امر و نہیں اسی کے ہاتھ میں اور کوئی چیز اس کی ملک اور اس کے تصرف سے خارج نہیں بلکہ ایسا تصرف ہے کہ اس نے یہ سارے فیصلے پہلے سے کر رکھے اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے کتنی صدیوں کے بعد کسی درخت سے ایک پتا جھڑ کے گرے گا اللہ کو اس کا علم اور وہ پتا اللہ کے امر سے گرے گا اللہ کے امر سے کوئی چیز خارج نہیں اور پوری کائنات اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کے امر کے تابع یہ اصل اول رب زائنا کی بارے ہے جب وہ خالق اور مالک ہے تو پھر اسی کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے لہذا یہ تمام نعمتیں یہ رزق اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تمام خزانوں کا وہی مالک حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب نہ آ ان اولکم آخر آخرکم وہ ان و جنکم کانو فی سعید واحد اے انسانوں اور جنوں اگر تمہارے اول و آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آ جائیں تم بھی آ جاؤ اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو اور پیدا ہو کر سب ایک میدان میں جمع ہو پھنسا دے پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دوں جو جی میں آئے مانگے حکومتیں مانگے اقتدار مانگے دولتیں مانگے خزانے مانگے زمینیں مانگی جائیدادیں مانگی جو چاہے مانگے اور میں سب کو فوراً دیتا بھی جاؤں جو مانگ رہا ہے اس کو دے دوں جو مانگ رہا ہے اس کو دے دوں روا کے ماں نافا سر کا بما ہندی قسل تو بنل ماں جدا فل پہ سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لیں وہ سوئی دریا کا کتنا پانی کم کرے گی فرمایا کہ سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں اتنے خزانے بھی کم نہیں ہوں تو پھر یہ بات اس عمر کی متفادی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے اسی کی عبادت اسی سے سوال کریں اسی سے مانگے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال کے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں ازمن واحد ازمن لہ الجن کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں فاری نے کہا میں تیار ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تھا لا تسأل الناس شیعہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کریں یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بھائی سل تفس اللہ بھائی دستان تفس باللہ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو اور جب استعانت کرو تو اللہ سے کرو تو میں نے قدر تفصیل سے عرض کر دیا تاکہ رب تعالیٰ کی معرفت ہمیں کما و حاصل ہو اس میں کوئی الحاد نہ ہو کوئی دوبڑ نہ ہو کہ وہ ہمارا رب ہے اور رب میں یہ سارے معنی ہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے متصرف ہے مختار ہے عامر ہے ناہی ہی ہے اسی کا امر چلتا ہے اسی کے فیصلے ہیں اسی کا قانون ہے یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں پھر جو خالق اور مالک ہے وہی معمود ہے ہر طرح کی عبادت خواہ ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو عمرہ ہو سجود ہو رکوع ہو قیام ہو قرآت ہو محبت ہو خوف ہو تبکل ہو یہ سب عبادات اسی کے لیے خاص ہے وہی الہ ہے وہی معبود ہے تمام جہانوں کو پالنے والا وہ ہے تو پھر تمام عبادات کا مستحق بھی وہی ہے اور یہ معنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی معبود ہے حق باقی سارے معبود معبود باطل وہ اکیلا معبود حق ہے تو ان تمام معنی کے ساتھ رب تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے پھر ایک ذات کی معرفت اس بات کی وہ ہے کہ وہ معرفت صفات کے ساتھ ہے ایک شخص ایک چیز کی ذات کو مانتا ہے اس کی صفات کو نہیں مانتا تو اس نے ذات کو بھی نہیں مانا صفات کا انکار ذات کا انکار اور اگر تم صفات کو مانو اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی ایک ایسا تحکم ہے وہ ہے تم نے کچھ بھی نہیں مانا اب ایک شخص اس پنکھے کو مانتا ہے لیکن پنکھے کے پروں کو نہیں مانتا جو ایک رات لٹکا ہوا اس کو نہیں مانتا پنکھے کی ذات کو کیا مانا جو آپ اس ممبر کو مانتے ہیں کہ ممبر رکھا ہوا ہے اس کی سیڑھیوں کو نہیں مانتے تو آپ نے کیا مانا ایک ذات کی معرفت صفات کی معرفت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے اس کی بڑی اعلیٰ صفات ہے ان اعلیٰ صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ اسمال خوشن خدر اس کے پیارے پیارے نام ہیں پیاری پیاری صفات ہیں ان ناموں کے ساتھ ان صفات کے ساتھ اللہ کو پکارو ان پر ایمان لاؤ ایسا ایمان اس میں کوئی الحاد نہ ہو اس میں کوئی جھول نہ ہو لوگوں نے مختلف طریقوں سے الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن تمہارا ایمان اس الحاد سے پاک ہے جیسے بعض لوگ انہوں نے صفات کا انکار کر دیا صرف یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اللہ کی صفات کو مانا تو یہ صفات تو مخلوق کی بھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہو جائے خالق اور مخلوق میں مشابہت لازم آئے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام فرماتا ہے تو کلام تو مخلوق بھی کرتی اگر ہم کہیں کہ اللہ سمیع ہے سنتا ہے تو مخلوق بھی سنتی اگر ہم کہیں اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے تو مخلوق بھی دیکھتی تو اس میں خالق کی مخلوق کے ساتھ تشویل آ جاتا ہے یہ ایک الحاد ہے ایک ایسا الحاد جس کا ایک قوم نے ارتکاب کیا جہمی اور معطلا آپ اس الحاد سے اظہار تعلق ہی کریں ہم اس سے بری ہم اللہ کی صفات کو مانتے تشویش تب آئے گی جب یہ کہا جائے کہ اللہ کلام فرماتا ہے انسانوں کی طرح یہ بات تو ہے ہی نہیں اللہ کا نام فرماتا ہے کیسے جیسے اس کے لائق جو کلام میں انتہائی اعلی اور مکمل خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت اس لیے کہ اس کی کسی صفت میں نقص نہیں اس کی تمام صفات صفات کمال تو تشبیح کا معذور تب آئے گا جب خال کے کائنات کی صفات کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ صفات مخلوق جیسی یہاں تو فرمان ہے نہیں سک ہی شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ اس الحاظ سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان تمام پر ایمان ہے پھر بعض لوگوں کو الحاظ یہ تھا کہ وہ ان صفات پر ایمان لائے تشبیح کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر حق ہے اور ویسی ہی ہے جیسی مخلوق بھی اس کا سننا ہمارے سننے جیسا اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا اس کا کلام فرمانا ہمارے کلام جیسا یہ مشبہ ہے بڑا ان کا باطل نظری ہے انتہائی گمراہ لوگ نہیں ایسا اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کی تمام صفات مخلوقات کی تشریح سے مبرہ اور پاک اور صاف مخلوقات کی صفات جو ہے ان میں نقص ہے ان میں عجز ہے ان میں قدم قدم پر کمی جبکہ خالق کی صفات کی چیز جیسے صفت حیات ہے مخلوق بھی زندہ ہے آپ زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہے اللہ آئی ہے حی القیوم وہ حی ہے زندہ تو کیا وہ زندگی اس زندگی جیسی نہیں یا تشبیح کا نام ہے ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم پہلے معدوم تھے ہمارا وجود ہی نہیں پھر وجود میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم پر موت آئے گی ہم پھر معدوم ہو جائیں اور زندگی کے دوران کبھی ہم بیمار پڑتے ہیں کبھی ہم سوتے ہیں کبھی ہم اونگتے ہیں کبھی ہم کھاتے ہیں کبھی ہم جو انسانی فوائد ہیں ضروریات ہیں ان کے محتاج ہوتے ہیں یہ ہماری حیات تو اللہ کی حیات بھی ایسی ہے اللہ ہمیشہ سے ہم پہلے معدوم تھے وہ ہمیشہ سے ایک وقت آئے گا ہم معدوم ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا انتل اول تبلا کا شہی بل آخر سا سفید کا شہی تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور پھر اس کی حیات کیسی ہے اس میں کوئی ضعف نہیں کوئی عز نہیں ہماری حیات کے مراحل ہیں پہلے انسان ایک بچہ ہے پھر بڑھتے بڑھتے جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے بچپن بھی کمزوری میں پاپا بھی کمزوری میں انسان کے مراحل اللہ رب العزت ان تمام مراحل سے پار تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ کیا ہو کہ وہ مخلوقات کی تشبیح سے پار شکل کیا ہے جو آج کل ہمارے ملک میں اس اس امت کی اکثریت اس پر قائم اور عامل ہے اشعریت اشعریت بیشتر جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ اشعری ہیں اشعریت کیا ہے اشعریت وہ عقیدہ ہے اس عقیدے کے بانی امام الحسن اشعری آخری عمر میں خود اس عقیدے سے اظہار برات کر گئے میرا اس سے کوئی تعلق وہ عقیدہ ہے اللہ کی صفات پہ تعویل کر اللہ کی صفات پہ تعویل کر صرف سات آٹھ صفات کو بغیر تعویل کے مانتے اللہ کا حی ہونا قدیر ہونا قادر ہونا سمیع ہونا بصیر ہونا علیم ہونا اور باقی تمام صفات میں تعویل کر دی بہادر صرف یہ ہے کہ خالق کی مخلوق سے تشبیہ لا دیتا حالانکہ یہ بات شروع سے طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں سکم اس نہیں سے تشبیح کا باپ تو بند ہو چکی تو بار بار اس بات کو اٹھانا اس مسئلے کو اٹھانا سراسر چاہ اور دین سے ناشنائی اللہ رب العزت کی تمام صفات کو بغیر کسی تعویل کے ماننا ضروری ہے وہ تعویل کے بغیر کیسے مانے اللہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہم تک پہنچی وہ قرآن و حدیث کے ذریعے پہنچی اور قرآن و حدیث کی زبان عربی اللہ پاک نے بار بار یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا اس کی زبان عربی ہے فصیح عربی بار بار یہ کیوں فرمایا اس میں ایک نقطہ ہے اس میں ایک حکمت ہے کہ اب اس عربی زبان کو تم اسی کے مزاج کے مطابق سمجھ اب ہر لفظ کا ایک معنی ہے اس معنی کے ساتھ اس کو سمجھ لو اس پر ایمان لیں آپ اس کو اس کے اصل معنی سے گھسیٹیں اور اس کا معنی مجازی پیدا کریں سب اپنی عقل سے اپنی رائے سے پھر اس معنی مجازی پر اپنا عقیدہ قائم کر لیں اسی کی دعوت دیتے پھر یہ تمام چیزیں عربی لغت اور دین کے مزاج کے منافی امام ہم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے امن رب اللہ من اللہ علی مراد اللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے اس پر ایمان لاتے ہیں کیسے ایمان لاتے ہیں اللہ کی مراد کے مطابق کیسے اللہ کی مراد سوال یہ کہ اللہ کی مراد ہم کیسے پہچان ہمیں کیسے علم تو اللہ کی مراد ہے قرآن اللہ فرمانا اس قرآن کو ہم نے عربی میں اتارا اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ جو ایک لفظ کا ظاہری معنی ہے اس معنی کے ساتھ اس کو ایمان لیا اس میں تعویلیں نہ کرو جو اس کا سیدھا سادہ مانا ہے اس معنی کے ساتھ ایمان لے وہی اس کا معنی ہے وہی اس دین کا مزاج ہے اور وہی اس دین کی دعوت ہے اب آپ اس کی تعویلیں کریں پہلی بات یہ کہ اس کا آپ کو کس نے علم دیا یا آپ کو خبر کس نے دی کیونکہ اللہ رب العزت کی شریعت میں اپنی مرضی سے کچھ کہنا اپنی رائے سے کچھ کہنا یہ تحکم ہے تدخل ہے اس کی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت اور کوئی عزت نہیں تو اپنے ایمان باللہ کو ان تمام الحادوں سے پاک کی اس میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو شریعت کی مزاج کے خلاف یہ معرفت رب تعالی جب صحیح معرفت ہوگی تو صحیح ایمان ہوگا غلط معرفت ہوگی تو کبھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے عیسائی اللہ کو مانتے اللہ پر ایمان لاتے تو کیا ان کا ایمان لانا کافی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے نہیں بھائی کیوں قابل قبول وہ کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے آپ کیوں نہیں قبول کرتے وہ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ خود عیسیٰ ہے انہوں نے اللہ کو مانا لیکن عشا کو اللہ بنا کر مانا ان کا ایمان غلط ہے کیونکہ رب کے بارے میں ان کی معرفت غلط ہے پھر بالس آئی کہتے ہیں کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے بعض کے نزدیک عیسا خود الہ ہے اور بعض کے نزدیک عیسا اللہ کا بیٹا ہے تو وہ جس اللہ کو مانتے ہیں نعوذ باللہ اس کو باپ بنا کر مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کا باپ ہے تو آپ اس کو قابل قبول قرار نہیں دیتے کیوں وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں ان کی امن بھی ہیں اور بعض عیسائی کہتے ہیں کہ در حقیقت جو کنواں الہ ہے وہ تین اقانین سے بنتا ہے ایک اخنوم علا اور ایک اخنوم ابن وہ اخنوم اب ہے یہ اخنوم ابن اور تیسرا روح القدس ان تین اقوانی جو تین مفرادات تھے ان تین اقوانی کو جب ملایا تو اللہ بن گیا آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کے بارے میں تمہاری معرفت غلط ہے ہونا ہی چاہیے کہ معرفت بھی صحیح ہو اب اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جب علیہ السلام کے پیروکار ہے جس عیسیٰ کے وہ پیروکار ہے اس عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اب تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری مار غلط ہے تمہاری پہچان غلط ہے لہذا یہ ایمان کا اہم ترین حصہ کہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو رب تعالیٰ کو پہچانو اگر پہچان میں غلطی کر جاؤ گے تو تم نے رب کو نہیں مانا کوئی ایمان صحیح نہیں کوئی ایمان درست نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانو بالکل اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا ان تمام صفات کے ساتھ اس میں کوئی چھول نہ اب مثال کے طور پر ایک قوم یہ کہتی ہے کہ اللہ کو مانتے اور اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے علم میں کسی غیر کو شریک کر لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں جن یا فلاں ولی یا فلاں نبی اللہ کے علم میں شریک ہے تو ان کا ایمان ملنا صحیح ہوگا وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں ان کی معرفت غلط ہوگی اللہ کی وہ ذات ہے جس کی کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے تمہارا ایمان بلّہ قابل قبول نہیں کیونکہ تمہارا ایمان بلّہ دعوے کی حد تک جس اللہ کو تم پر ایمان لا رہے ہو اس اللہ کے بارے میں تمہاری معرفت غلط ہے اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں لا شریک نہ ہو اس کا کوئی شریک نہیں لہذا جو پہلا اصل ہے رب تعالیٰ کی معرفت کا بڑا اہم اصل ہے ابھی اتنا وقت نہیں کہ اسی اصل پر لمبی گفتگو کی جائے لیکن میں یہ دعوت دوں گا کہ رب تعالیٰ کی معرفت بالکل کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو ہونی چاہیے کہ کوئی جھول نہ ہو کوئی الحاظ نہ ہو کوئی اضطراب نہ ہو ہمارا علم ہماری معرفت ہمارا ایمان بالکل ویسا ہو جیسے اللہ کے رسول کا تھا صحابہ کرام کا تھا کوئی فرق نہ اس پر آج بہت کم لوگوں کو اس کا فہم حاصل بہت کم لوگوں یا تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو اللہ کی معرفت کے بالکل منافی اللہ تعالی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں تو اللہ کی ذات کو ربوبیت کو روحیت کو اور اس کی صفات کو کتاب و سنت کے مفاہین کے مطابق ماننا فرض ہے اس پر ایمان مان اور اس تعلق سے اس درس کو کافی نہ سمجھے بلکہ میں نے چند قواعد کی طرف اشارہ کیا اب اس کی تفصیلات آپ پڑھیں اور اماں سے رجوع کریں باقاعدہ توحید اور عقیدے کی کتابیں پڑھیں کیونکہ یہاں معاملہ بہت ہی نقائص اختیار کر چکے بہت سے نقائص عقیدوں میں آ چکے بہت سے جھول آ چکے رب تعالیٰ کی معرفت میں کسی قسم کی کوئی الحاد نقص یا کمی قابل قبول نہیں ہو یہ پہلا اصل دوسرا اصل معرفت دین معرفت دین دین کی پہچان دین کی معرفت دین کو ضابطہ جس پر آپ نے چلنا ہے پوری زندگی گزارنے دین کے نقطے کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا حدیث جبریل جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے کچھ سوال کیے تھے یہ وقت بڑا اہم تھا اور یہ سوال بڑے اہم تھے جب جبرین امین سوال کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اس آدمی کو بلا کر صحابہ گئے اس کو تلاش کر رہے وہ کہیں دکھائی نہ دیا تو صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نہ جبراہیل السلام کیوں آئے تھے کم دینکم تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس کا معنی یہ کہ اس حدیث میں جو مضامین ہے وہ ہمارا دین ہے جس کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے کیونکہ معرفت دین یہ دین اسلام کے اصولوں میں سے ایک بڑا اہم اثر ہے جبریل اسلام کب آئے تھے حجت البدا کے پاس نبی اسلام کے انتقال سے کچھ دن قبل بعض علماء نے ساٹھ دن لکھا ساٹھ دن تقریباً دو ماہ قبل نبی اسلام کے انتقال سے دو ماہ قبل آئے کیوں آئے تھے اللہ نے بھیجا اللہ نے کیوں بھیجا کہ نبی اسلام نے دعوت تو پوری دے دی لیکن اب آپ کے آخری لمحات ہیں تو کوئی ایسی مجلس قائم ہو جائے جس میں اس پوری دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ آ جائے پورا دین لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے ایک صورت حال یہ تھی کہ نبی رسم تشریف فرما تھے اور لوگوں کا جھمگٹا آپ کے ارد گرد تھا جبریل امین پہنچ گیا اللہ کے امر سے صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا آنا تھا ہمارے لیے ایک معائنہ تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا چیز کیوں اس لیے کہ اس کے کپڑے انتہائی اجلے بالکل نظیف صاف ستھرے نہ کوئی شکن اور نہ کوئی نشان بالکل صاف اور نفیس کپڑے اس کے لگتا تھا کہ صاف والے کمرے سے کپڑے بدل کر یہاں آ گئے تم اس کو پہچانتے ہو لیکن لا لا یار ہم نے اس کو کوئی نہیں پہچانتا پھر حالہ باہر سے آئے اگر باہر سے آئے ہوتے تو ان پر آسارے سفل ہوتے کپڑوں میں شکنے ہوتے بال بکھرے ہوتے اور کپڑوں میں گرد و غبار ہوتا لیکن کچھ نہیں کوئی گرد و غبار نہیں بال بالکل مرتب اور کپڑے بالکل نفیس اور بالکل صاف ستھرے وہ لوگوں کے بیچ میں سے سیدھا نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کر سامنے بیٹھے زانو جانور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور نبی اسلام سے آ کر سوال کیا سوال تھا کہ اخبری نظر اسلام یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اسلام انتشد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مانو اور میری رسالت کو مانو گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے رسول یہ گواہی دو یہ اسلام دوسری بات یہ قائم کرو زکوٰۃ دو روزے رکھو اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو یہ تو ہے اسلام دوسری چیز اس نے سوال کہا کہ صدق تھا آپ نے درست رکھا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا صحابہ کہتے ہیں اور تعجب ہوا یہ سالوں سندے ہو کہ سوال بھی کر رہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہے بڑے تعجب کی بات کہ سائل خود جواب کی تصدیق کر رہے اگلا سوال کیا کہ اخبر ایمان ایمان کیا ہے ایمان کی خبر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان چھ چیزوں کا نام ہے انتم نہ بل و وہ ہی و وہ ہی و وہ رسو بھی تم میں لاخیر بل خیر ہی بشر یہ چھ چیز اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کے رسولوں پر روز آخرت پر اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو یہ چھ چیزیں ان پر ایمان لو اس نے پھر کا تھا آپ نے سچ فرمایا ہمیں پھر تعجب ہوا کہ سائل پھر جواب کی تصدیق کر رہے پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آخر احسان احسان کیا ہے مجھے احسان کے بارے میں بتائیے رسول اللہ نے شادایا احسان ہو انتابود اللہ کا اللہ کا تراؤ فلم تک ان تراؤ فلم ہو یراک احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو یہ سوچ کر یہ سمجھ کر یہ تصور کر کے وہ تم اللہ کو دیکھ رہے تعبد اللہ کا اللہ کا تراؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح تمہاری کیفیت یہ ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے فی الم تک ترا ہو اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو فہو یرا کر وہ تمہیں دیکھ نہ ہو یرا کر وہ تمہیں دیکھ رہے خدا کہ یہ حساب اس نے پھر تصدیق کی آپ نے درست فرمایا یہ تین بنیادی باتیں اس سائل نے پوچھی رسول اللہ سے فرمایا کہ تمہارا دین ہے جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تو میں تمہارا دین بتانے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کی بنیادی باتیں یہ تین ہیں ایک اسلام دوسرا ایمان اور تیسرا احسان اسلام پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے اور ایمان چھ چیزوں کا ان پر سب سے پہلے توجہ دی جو اسلام ہے اللہ کی گواہی نبی اسلام کی گواہی پھر نماز ہے روزے ہیں حج بیت اللہ ہے زکوٰۃ ہے ان تمام کو اپنانا ان پر عملی طور پر ان کو اپنانا ان کو سمجھنا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک مکلف سب سے پہلے ان امور کی معرفت حاصل کرے ایمان باللہ کیا ہے اس کی حدود کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اسے اس کی معرفت ہو رسول پر ایمان کیسے لائے رسول پر ایمان کے تقاضے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے کیا ہے نماز کیا ہے کیسے پڑھنی ان میں سے کسی عمل میں کوئی بندہ خود مختار نہیں مرضی کے مطابق نماز پڑھے مرضی کے مطابق حج کرے نہیں ان تمام امور کی ایک ایک حدود ہے ان کو سمجھے اور ان تمام مسائل کی معرفت یہ تھی تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ترجیح دی ان کے فہم حاصل کرنے میں اور ان کو اپنانے میں حدیثوں میں بہت سے صحابہ کا ذکر نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کر ایک ہی طرح کا سوال کیا تو سوال کیا تھا اخبرنی نیب عمل ہے امیر تو ہوں دخل تو جن یا رسول اللہ وسلم وہ کون سا عمل ہے اس عمل کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو سکتا تو رسول اللہ وسلم نے کیا بتایا یہی اسلام کے ارکان بتایا اللہ کی توحید کی گواہی نبی اسلام کی رسالت کی گواہی تو ان تمام امور کو سمجھے یہ فہم اپنی مرضی کا نہیں بلکہ بالکل کتاب و سنت کی بیان کردہ حدود کے مطابق نماز قائم کرنا زکوٰۃ رمضان کے روزے بیت اللہ کا حج سوال کیا تھا ایسا عمل جس کے کرنے سے جنت حاصل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتا دیے ایک بندہ ان کو سمجھ لے ان پر قائم ہو جائے اسے جنت حاصل ہو جائے بلکہ نبی السلام کے فرامین موجود جب ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے اور جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی پیشی نہیں کروں بات حد لا عدید والا شہی ہے بلان قسم ذات کی قسم اس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی پیشی نہیں کروں تو رسول اللہ وسلم نے کیا فرمایا تھا منسر رہو جن رہ اگر کسی شخص کو شوق ہو یہ خواہش ہو کہ ایک چلتے پھرتے جنتی انسان کا دیدار کر تو اس کو دیکھ یہ جنتی یعنی یہ جو اسلام کے ارکان ہے جو آپ نے سمجھائے اس نے سمجھے اور ساتھ یہ اقرار کیا کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی بیشی نہیں کروں ایک دن بات ہے کہ آپ نے اصلہ انسان اگر یہ سچ کہہ رہے تو یہ کامیاب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مکند کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان امور پر توجہ دے یہ جو پانچ امور ان کو سمجھے ان کا صحیح فہم حاصل کرے بالکل سلف سان ہی ان کے فہم جیسا اور پھر ان کو اپنا لے پھر ساتھ ایمان کے چھ جو ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر رسولوں پر اور فرشتوں پر روز آخرت پر تقدیر پر جس کے ایمان کا خلاصہ ہی ہے دیا اب یہ آپ کی ذمہ داری ان امور کو سمجھیں علماء کے سامنے بیٹھ یہ امور ستہ ارکان ستہ اس کی ہم کو صحیح معرفت حاصل ہو صحیح ان کا شعور حاصل ہو اور صحیح ادراک ہو کیونکہ یہ امور کامیابی کے لیے ضروری اور اگر کہیں نقص آ جاتا ہے کوئی کمی آ جاتی ہے کہ بندہ آمدن اگر کسی مقام پر الحاد کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول اس کا اسلام قابل قبول نہیں لہذا یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین اصل ہے معرفت معرفتین رسود وسلم اس حدیث میں بیان کردہ تمام امور کو دین کہا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو اس کو جو مکمل تفصیلات کے ساتھ علماء سے پڑھو میں نے بنیادی اور مرکزی کچھ اشارے آپ کو دے دیے کہ ان تمام امور کو دین کہا گیا جس کی ہم کو معرفت ہو شعور ہو اور پورا ادراک ہو تاکہ ہمارے عمل میں ہمارے عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو اور کوئی الحاظ نہ ہو تیسری چیز معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی معرفت رسول کی معرفت کے دو مرحلے ایک مرحلہ وہ جس میں آپ کو سب جانتے تھے کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے دادا کا نام عبد المطلب پر دادا ہاشم ہے آپ محمد بن عبداللہ عبد بن ہاشم وہ آپ ہاشمی ہیں بنو ہاشم سے اور بنو ہاشم یہ شاخ ہے قریش کی اور قریش یہ خاندان عرب کا اور پورا عرب اولاد اسماعیل علیہ السلام السلام یعنی یہ وہ چیزیں ہیں آپ کی زندگی کی جن کے ساتھ آپ کو سب جانتے تھے یعنی معرفت سب کو حاصل تھی ایک عرصہ یہ چیز قائم رہی بلکہ آپ کی عزت تھی آپ کا احترام تھا لوگ آپ کو صادق اور آپ کو امین کہتے اور جاہلیت کے دور میں بھی یہ بات متفق تھی متفق ہے نہیں کہ پورے خاندان میں آپ سے بہتر نہیں یہ پہلا مرحلہ جب نبی اسلام کا نکاح ہوا القبرا فضیل ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑا ابو طالب کی نکاح ہے بڑی تجربہ کا اس نے نگاہوں سے نوجوانوں کی آنکھوں میں کچھ پڑا یہ نوجوان اس رشتے پر کچھ تمسخر اور کچھ مذاق محسوس کر یہ شادی بے جوڑ ایک طرف خدیجہ ہے جو بڑی مالدار ہے اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی پیسہ نہیں دنیا کا مال نہیں دولت نہیں بلکہ خدیجہ کی پتنی چرایا کرتے تھے خینجہ کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑا اور کچھ جملے اور کہے ایک جملہ یہ تھے کہ ایو الناس یو ساوی محمد اُم یو ساوی محمد شارا و عقلم و نبلا اے لوگوں تم میں سے کون ہے جو محمد کے برابر ہو شرف میں کرم میں شجاعت میں اور شرافت میں سمجھداری میں و شعور میں تم میں سے کون ہے جو محمد کے برابر ہو کوئی ہے تو سامنے ہے سب خاموش ساری ہنسیاں بند ہو گئی سب خاموش ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا حالانکہ جو عرب کی نسبت مشہور ہے ان پر کوئی ہجو کر کے تو مذمت کر کے جا نہیں سکتا تھا لیکن یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں کوئی جواب تھا ہی ابو طالب اب وہ المال صرف مال کی بات ہے مال نہیں اس کے پاس یہ تم کہہ سکتے ہو کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں تو کیا مال معیار شرافت ہے مال تو معیار ہے مال تو ایک ذل ہے ایک سائے کی مان ابھی ہے اور ابھی نہیں بدل رہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے سایہ رہے جو مال ایسی چیز ہے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس مال مال میں کوئی مقابلہ نہیں لیکن مال معیار فضیلت نہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک مجلس میں کی گئی اور پوری مجلس اس بات کا جواب نہیں دے سکتی یہ نبیر اسلام کی کا ایک مرحلہ تھا لوگ اس حیثیت سے آپ کو جانتے تھے آپ کا نام جانتے تھے آپ کی برادری جانتے تھے آپ کی قوم جانتے تھے آپ کے براتب جانتے تھے آپ کے فضائل جانتے تھے یہ ایک مرحلہ یہ قائم رہا چالیس سال پھر ایک مرحلہ اور آ مرحلہ کیا تھا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا انا اے محمد وسلم آپ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ان اللہ کا شاہد مشرم نظیر ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اب کیا فرق یہ دوسرا مرحلہ نبی اسلام کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ کی جب آپ محمد بن عبداللہ تھے اس وقت بھی آپ کی عزت تھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے متفق ہے آپ کی عزت اب آپ محمد رسول اللہ بنے اس تغیر کے تقاضے کیا ہے اس تغیر کا تقاضا کیا ہے اگر صرف اظہار شان مقصود ہے تو وہ تو پہلے ہو رہے اس تغیر سے کیا فرق ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ وسلم تم نے سب اعلان فرما رہے بشر انما کو یوں ہائی نہیں ہے میں تم جیسا ایک انسان لیکن ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی آتی ہے تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے پھر اس کا کیا تفاط ہے کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا یہ پیغام میرے پاس آتا تو پھر تم سب کے سب اتباع کرو کس کی جس کے پاس پیغام آتا جو اللہ کا رسول ہے اس کی اتباع کرو یہ اس تغیر کا ایک تقاضا کہ سب کے سب اللہ کے رسول کی اتباع کرو وسلم کی ہدایت کریں ہر عمل ہر عبادت جو بھی طریقہ زندگی ہے اس میں نبی اسلام کا اسوا اور آپ کا نمونہ موجود ہے اسے یہ اس تغیر کا فائدہ ہے اور یہ وہ فرض ہے جب ساری امت نبی اسلام کی تابع فرمان ہو گئے اگر آپ کی اتباع نہیں کرو گے تو آپ نے علیہ اسلام کے منحج کو آپ کی مقصد رسالت کو پہچانا ہی نہیں اور اللہ کے پیغمبر کو مانے ہی نہیں عرض یہ نا کہ ایک ہوتا ماننا اور ایک ہے صحیح ماننا صرف ماننا کافی نہیں صحیح ماننا ضروری صحیح معرفت ضروری اب نبی اسلام کی معرفت ان تمام قواعد کے ساتھ ہے ان تمام عدل کے ساتھ ہے جو قرآن حدیث میں موجود ہے یہاں بھی ذاتی خواہشات ذاتی عقل اور رائے کو کوئی دخل حاصل نہیں پھر وہی بات ایک شخص نبی اسلام کو مانتے کس حیثیت سے کہ وہ عالم الغیر اس نے مانا نہیں یہ حیثیت آپ کی ہے تم رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن معرفت غلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے صاحب کو اس کائنات میں ٹوٹل اختیار حاصل مختار ہے کل اب اگر وہ اللہ کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے مانا نہیں معرفت صحیح نہیں جس نبی ان کو ایمان لائے ہو نہ وہاں الغیب ہے نہ مختار کل اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں یہ تو اختلاف ہے رسول کی معرفت کے ساتھ بھی اور اللہ کی معرفت کے ساتھ کیونکہ رسول عالم الغیب نہیں اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں اس لیے جو عنوان رکھا گیا کہ رسول کی معرفت صحیح ہو جب تک یہ معرفت صحیح نہیں ہوگی ایمان صحیح نہیں ہوگی ہمار معرفت رسول کیا اللہ کے رسول آپ اللہ کی بہی آتی لہٰذا تمام امور میں ہر چیز میں نبی اسلام کی اتباع دی اللہ پاک فرما دیا ان ہوتا تھا اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ نہیں ابھی ہماری ہدایت نبی اسلام کی اطاعت کے ساتھ ہے نبی اسلام کی اطاعت نہیں کرتے کس کی کرتے جس کی مرد کسی امام کو فالو کر لو کسی شہر کو کر لو کسی پیر کو کر لو کو مرشد بنا لو اس کو مرضی کھڑا کر لو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت صرف ایک ہی شخصیت کی فرض کی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ وسلم ان کو صحیح معنی میں پہچانو کیسے پہچانو کہ وہ لائق تعظیم ہے وہ لائق اطاعت ہے لائق اتباع ہے لائق محبت ہے ایسی محبت جو پوری کائنات میں کسی کے ساتھ نہ ہو ایسی اطاعت جو صرف آج ہی کا حق ہے کسی اور کو حاصل نہیں تو ان تمام قواعد کے ساتھ اللہ کے بالکل ضروری ہے پھر اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تعلیمات دی ان کو پہچانو ان میں جو اہم فراہم کا جو قاعدہ ہے اس کے ساتھ سب سے بنیادی حق آپ کا بنیادی دعوت آپ کی دعوت ہے تو ہوئی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجز یعنی شرک کو بالکل چھوڑ دیں پیغمبر اسلام کی دعوت کی سب سے پہلی اور قوی بنیاد توحید کی بنیاد اس بنیاد کے ساتھ نبی اسلام کو مانا اور پیغمبر اسلام کو اس طرح مانو کہ آپ کا دین مکمل ہو جائے دین تو علیہ دین مکمل ہو چکا اب یہ مکمل دین ہماری طرف سے کسی اضافے کا متحمل نہیں اگر کوئی اضافہ کرے گا تو وہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہے ایک یہ کہ اللہ کا دین ناقص جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا اس کو مکمل کرنے کا وہ صحیح نہیں دین ناقص اس میں فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں مسئلے کی ضرورت ہے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا محضور ہے اور وہ یہ ہے کہ دین تو مکمل تھا اللہ نے پورا دے دیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام پورا نہیں پہنچا یہ دو باتیں ضروری لام اس شخص کے اوپر جو اس دین میں اپنی طرف سے اضافے کر نئے نئی باتیں نئے نئے چیزیں نئے نئے نظریات اس دین پر سونپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں سے ایک بات ضرور ہے یہ تو اللہ کا تاب ہے تکمیل دین ناقص ہے اور یا اللہ نے دین پورا دیا تھا لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیال سے کہا تمام حدود جو کتاب سنت نے پیش کی ان حدود کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی معرفت وہ اللہ کے رسول ہے اور آخر رسول ہے آپ کے پاس کوئی رسول نہیں آئے گا ان کی تعظیم ضروری ہے ان کی محبت فرض ہے ان کی اطاعت ضروری ہے ان کی اتباع ضروری ہے ان کا دین مکمل ہے یا کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے ان کی اطاعت کے بغیر کچھ ارے کار نہیں ہے عبادات ہو معاملات ہو خرید و فروخت ہو تجارت ہو شادی بیاہ کی امور ہو خانگی امور ہو تمام امور میں اطاعت کس کی ہے محمد رسول اللہ اس میں کسی مسئلے میں کسی نقطے میں کوئی آپ کا شریک نہیں اور آپ کی اطاعت اس لیے ہے کہ آپ کی اطاعت حقیقت اللہ کی اطاعت تو ان قیود کے ساتھ رسول کی معرفت ضروری ہے یہ تین باتیں رسول خلاصہ رب کی معرفت دین کی معرفت اور رسول کی معرفت میں نے یہ تمام چیزیں مکمل بیان نہیں کی تفصیلات کے لیے تو وقت چاہیے اور وقت پہ تحاشا میں نے کچھ قواعد آپ کو دیے اشارے آپ کے سامنے کر دیے تاکہ علماء سے رجوع کر کے اور کتب کے مظاہرہ کے ساتھ آپ ان امور کو صحیح معنی میں اور صحیح طور پہچاننے کو میں نے بنیادی بات یہ عرض کی ہے کہ اللہ پر ایمان یا اللہ کے دین کو ماننا کہ اللہ کے رسول کو ماننا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ان تینوں پر شریعت کے مطابق ہو ان کی معرفت صحیح ہو جب معرفت صحیح ہوگی تو ایمان صحیح ہوگی معرفت صحیح نہیں ہے تو ایمان قابل قبول نہیں ایمان قابل قبول نہیں صحیح معرفت کے ساتھ ایمان نہیں یہ تو ہے اصول سراسر اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے نمبر ایک ایک وقت ہم سب کا مقرر ہے موت قبر میں جانے اور قبر میں تین سوال ہو تین سوال من رب کا دینوں کا من نبی ہو یہ تین سوال تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے یہ تین سوال تو ان تین سوالوں کے جواب دینا ضروری تو قبر کی آخریت تبھی ممکن ہے جب ان تین سوالوں کے صحیح جواب دے رہے یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے اور یہ اسٹیج یہ قبر کا مرحلہ بڑا خطرناک اس لیے حادیث میں ہے عثمان رضی ہو جب کسی قبر کو دیکھتے تو بہت روتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ انت جنت اور نارا ملاب کی آپ جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں اس قدر نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں تو آپ کا جواب ہوتا کہ جب کوئی قبر دیکھتا ہوں مجھے نبی اسلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اندر خبر قبر جو ہے یہ قیامت کی پہلی کھاٹے جو قیامت کا زینہ ہے اس کی اس کا پہلا یہ جو ہے تختہ ہے پہلا مرحلہ یہاں کامیاب ہونے والا آگے بھی کامیاب اور یہاں ناکام ہونے والا آگے بھی ناکام بڑا اہم مرحلہ اس اہم مرحلے میں تین سوال رب کون ہے نبی کون ہے دین کیا ہے اس کا صحیح جواب کون دے گا جو ان تین چیزوں کو سمجھتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ ہاں یہ بصیرت شرط ہے یقین شرط ہے کوئی شک نہ ہو کوئی تردد نہ ہو اور کوئی تعمل نہ ہو پوری بصیرت یقین حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ صحیح جواب دیں گے ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح جواب دیں گے فرشتے کہیں گے کہ شاہ اگر یقین ہی مدت ہی پاس نہیں عمر آپ بڑا اچھا آدمی ہے تو پوری زندگی یقین پر پائے تو نے یہ صحیح جواب کیوں دیا پوری زندگی تو یقین پر ہے یہ یقین شرط ہے یہ معرفت بصیرت شرط ہے پوری زندگی یقین پر ہے ارے مدعا اسی یقین پر تیری موت آ گئی واقعی تم ایسی عمر قیام اسی یقین پر تو اٹھایا جائے اسے کیا ثابت ہوا کہ ان تین سوالوں کا صحیح جواب قائم ہے کس چیز پر یقین اور یقین کی کتاب و سنت اللہ کی پڑھی قرآن و حدیث اس کا معنی یہ ہے کہ ان تین چیزوں کی معرفت جو ہے وہ پوری بصیرت اور یقین پر قائم کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اسے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ جواب نہیں دے پائے بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ سمیت الناس یقولون قولا کہ میں نے لوگوں کو سنا تو باتیں کیا کرتے تھے چیز نماز ایسے روزہ ایسے توحید کا یہ مانا لوگ باتیں کیا کرتے تھے تو ان کا قول میں نے دوہرا دیا یہ یقین نہیں پھر اس نے کیا کہ اللہ شک کے کن تو شک پر تھا اسے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یقین پر صرف وہ شخص ہے جس کی معرفت کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت قرآن و حدیث اب تھوڑا سا غور کریں اس حدیث سے سب سے بڑا فائدہ یہ سکتا کہ یقین پر صرف وہ انسان ہے جس کی معرفت کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت ہے قرآن و سے وہ سے اگر پوچھتا بھی ہے رجوع بھی کرتا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی وہ کسی کا مقلد نہیں وہ کسی کا پیروکار نہیں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ لائے کے اطاعت اللہ کی بنی قرآن حدیث ہے اتباع محمد الرسود یہ یقین تو ان تین اصولوں کی معرفت ضروری ہے خبر میں سوال ہو جواب نہیں دے پائے بڑا نقصان بڑا نقصان فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا جسے وہ ضربے لگاتے رہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ پہ ایک ضرب لگے تو وہ ریت ہو ننانوے گندان تھوڑے دن چھوڑے جن کا ایک پتہ ایسا ہے پوری زمین کی معیشت کو کروا کر یہ عذاب کہاں برداشت کرے گا تو پھر ان اصولوں کی اہمیت ہمارے سامنے وعدے ہو گئے کہ مرتے ہی جو پہلا پرچہ ہمارے سامنے آئے گا انہی تین اصولوں کے بارے میں رب کی معرفت دین کی معرفت اور رسول کی معرفت رب کی معرفت کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بالکل صحیح حاصل کر لیجیے دین کی معرفت قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ بالکل صحیح حاصل کر لیجیے رسول کی معرفت پوری بصیرت یقین اللہ کی وحی اور کتاب و سنت کے ذرائع کے ساتھ بالکل صحیح حاصل کر لیں تاکہ قبر میں جو پرچہ آئے گا اس کا جواب ہمارے لیے ممکن اور یہ سب سے قریب اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر بڑی کامیابی بڑی کامیابی پھر نیمتے ناد امراج میں ان نے جن شروع میں نے جنتاحباب باب نے جن اللہ کی ندا ہے یہ بندہ بڑا نئے بڑا سال ہے بڑا بہترین انسان اس نے سوالوں کے صحیح جواب دے دی اس کا عقیدہ ٹھوس تھا اٹل تھا یقین پر قائم تھا بصیرت تھی اب اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا جنت کا لباس پہنا اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول ہو قبر ہو مد البصر اور تاحت نگاہ قبر کشادہ عمل سال جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس بٹھا دیا جائے گا جو اس سے الفت کرے گا محبت کرے گا انسیت کرے گا اب قبر میں کوئی فاشت نہیں کوئی تاریخی نہیں یہ ہمارے سالے ہے جس شخص کو یہ بصیرت میسر ہو تو اس نعمت عظما سے فیض یاب ہو تو یہ اہمیت اصول کی کہ مرتے ہی جب حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے تو یہ پرچہ کیا ہے ان تین سوالوں پر مشتمل یہ اصول سلاسا من ربوں کا مادین کا من نبی ایک اہمیت اور بھی نبی اسلام کی حدیث صحیح مسلم نے آپ کے چچا عباس اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمایا کہ ذات ایمان من رضی رب فبن اسلام دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ایمان کی گھناوت اور مٹھاس اس شخص نے چکھ لی جو راضی ہو جائے اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر تین بات ان تینوں چیزوں کو مان لیں اور پھر راضی بھی ہو جائے یہ راضی ہے راضی ہو جائے اس پر ہم کچھ عرض کریں گے لیکن پہلے یہ بات آپ پر واضح ہو گئی تو اصول صلافہ کی اہمیت کیا ہے کہ جو ان تین چیزوں کو مان لے گا اور کما حق ہو ان کا فہم حاصل کر لے گا ان کا ادراک حاصل کر لے گا بصیرت کے ساتھ اور کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا اسے ایمان کی حلاوت دے دے اسے ایمان کے مٹھاس دے دے کتنی قیمتی یہ نعمت یہ ایمان کی مٹھاس کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس بندے کی میسر آ جائے کسی یہ حاصل ہو جائے اس کا ایمان محفوظ اب زمانے میں آندیاں چلے جھگڑ چلے لیکن یہ اسلام کی مٹھاس کے ساتھ اس قدر لطف اندوز ہو رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں نہ کسی کی لالچ میں آئے گا نہ کوئی فتنہ اس کو نقصان پہنچا سکے گا فتنوں کا تھا تباہ کاریاں آئیں گی فتنے آئیں گے غربت آ سکتی بیماریاں آ سکتی لیکن جس شخص کو ایمان حاصل ہے تو تکلیفیں برداشت کر لے گا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے لوگ سیٹ رہے کرم کوڑوں پہ لٹا رہے دھوپ میں ڈال دیتے بھاری سیل رکھ دیتے اور پھر سر پہ کھولتا پانی ڈالتے لیکن دین پر کھائے برگشتہ نہیں ہوئی اللہ واحد اللہ ایک اللہ ایک کیوں اس لیے کہ ہلاوت ایمانی اللہ نے دے صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رہے دین کو نہیں چھوڑ پر بڑی لالچیں لیکن کوئی چیز ان کو برکشتہ نہ کر سکے کیوں اس لیے کہ حلامت ہرقل کے دربار ابو سفیان کھڑا ابو سفیان کے ہرقل نے پوچھا کہ ہر یرفا تو آہد میں ہو سخت تن ہی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر آج تک وہ مرتد ہوا لوگ مرتد ہوتے اس دین کو چھوڑتے ابو سفیان کافر تھا اس کو اس نے کہا کہ آج تک ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی کہ ایک شخص بھی دین کو قبول کر کے مرتد ہوا رقل نے کیا کہا تھا کہ کدار کل ایمان ہوں ادا خالت القشاۃ القلوب ایمان کی شان بھی یہی ہے جب ایمان کی مٹھاس حلاوت دل میں شامل ہو جائے گی رچ بس جائے گی تو پھر انسان ایمان کو چھوڑ نہیں سکے گا خلاوت ایمانی کا فائدہ ہے جب مٹھاس آ جائے گی پھر کوئی عمل بھاری نہیں پھر حج کرنا آسان سکاتے دینا آسان روزے رکھنا آسان وضو کرنا آسان نوازے پڑھنا آسان اگر ہم ان کاموں کو دیکھ کر اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں مشکل محسوس کریں تو اس کا معنی یہ کہ ابھی دل میں ایمان کی حلاوت نہیں آئے حلاوت کیسے پیدا کرے نبی حبیر حدیث موجود ہے کہ یہ شخص نے ان تین چیزوں پر ایمان لیا ان تین چیزوں کو قبول کر اور قبول کر کے راضی ہو جائے لا ایمان من رضی باللہ رب نبی اسلام دین اور محمد رسول اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو پا لیا تو اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان کر راضی ہو اس بات دے محنت کرے اور کتاب اور سنت کے ذلہ کے ساتھ ان حقائق کو سمجھیں ان پر ایمان لیں پھر اپنی پوری زندگی ان کے مطابق گزار دیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس دے گا کہ مٹھاس آ جائے گی پھر سارے کام آسان بھی ہوں گے اور لذیذ بھی ہوں لذت آئے گی وضو کرنے میں لذت آئے گی حالانکہ شدت کی سردی ہے پانی ٹھنڈا ہے کوئی پرواہ نہیں جہاد کرنا آسان شہادتیں دینا آسان قربانیاں دینا آسان خون بہانا آسان مال خرچ کرنا آسان حج کرنا آسان کیوں اس لیے کہ دل میں ایمان کی علامت آ جائے یہ بھی اہمیت ان اصولوں کی ان اللہ اتعارا دل کو مستقر کر دے گا مطمئن کر دے گا آفیت دے دے گا ایمان کی حلامت دے دے گا اور جب یہ شامل ہو جائے تو پھر سارے کام آسان ہو اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا ہر عمل میں لذت آئے گی اور بڑا ذائقہ محسوس ہوگا بڑی آسانی محسوس ہوگی کوئی دقت اور تنگی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اور بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں بڑے فائدے یہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے جو سوال کو ہم کو بتا دی یہ اصول سراسا تاکہ ہم اس پرچے کی تیاری کریں اصول سے محنت کریں اچھی طرح یاد کریں اور صحیح جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ فائد یہ اہمیت رسور ہے تو چونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے لہذا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار دعایا کرتے تھے ان چیزوں کا اعادہ کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار میں صبح و شام کے اذکار میں آپ تین بار یہ پڑھتے ہیں رضیت بلّہ ربن کبیر اسلام دین اور محمد رسول میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد کو اپنا نبی مان کر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو پرچہ ہے یہ تین سوال ان کے جوابات کا بار بار ارادہ ہو رہا ہے صبح شام کے اسکار میں تین بار آپ یہ کلمہ دوہرا رہے ہیں تاکہ جواب پکا ہو جائے پکا کیسے ہو پہلے ان کے معنی تو حاصل کر لیں ان کا ادراک تو حاصل کر لیجیے اور صحیح شعور اور معرفت حاصل کر لیجیے تو نبی ہم صبح و شام اس بات کو دہرایا کرتے اور صحابہ کرام بھی دہرایا کرتے اس کے علاوہ جب بھی اذان ہوتی تو اذان کے جواب میں بھی اللہ کے پیغمبر یہ کہا اللہ رب امیر اسلام دین ہے محمد رسول کوئی مان راضی ہوں اللہ کو رب مان اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد کو اپنا رسول مان کر یہ بھی اہمیت ہے کہ اس جواب کو بار بار دہرایا جائے اس کا ارادہ ہو اذانوں خزانوں کے جواب دے صبح شام کے اذکار دے اور حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے صحابہ کی تربیت جن نکات نے کی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ جہاں کوئی طرح سا جول محسوس ہو کوئی کمی سامنے آ جائے کوئی گناہ سامنے آ جائے تو اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو یہ کہہ کر رضی تو بلّہ کر کبیر اسلام دین اے محمد رسول راج عمر سے کئی مقامات پر یہ کہنا ہے اور خاص طور پہ وہ مرحلہ جب آپ کے ہاتھ میں کے اور اللہ کے پیغمبر دیکھ کر غصے سے آپ کا چہرہ سر ہو اوپر دیکھ رہا عمر اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھو جب اس غصے کو بھاپا تاری ہو گیا اور پھر فوراً یہ الفاظ کہے رضی اسلام محمد رسول ان الفاظ کا اعادہ ان کی زندگی میں اور کئی صحابہ کی زندگی میں بار بار پڑھنے کو ملا اس کا معنی یہ ہے کہ ان اصولوں کی بڑی اہمیت ان کا بار بار تکرار ہو رہا ہے ان کا ارادہ ہو رہا ہے بار بار پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اس اہمیت کو پہچانی اور ان اصولوں کو سمجھیے ان کی خوب تیاری کیجیے ایسی تیاری جس میں کوئی جھول باقی نہ رہ جائے کیونکہ میری اور آپ کی نجات کی یہ بنیاد اور احساس یہ احساس دو باتیں عرض ہو ایک اصول خلاصہ کیا ہے اور دوسرے ان کی اہمیت کیا ہے تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ان کو ماننے کا طریقہ کیا ہے ان کو ماننے کا طریقہ اب پھر وہی حدیث دوبارہ پڑی صحیح مسلم والی باز کے طریقے سے رسول وسلم نے فرمایا عمل ایمان من کے بلّہ رب پھر اسلام دین اور محمد رسول ایمان کا ذائقہ اس نے پا لیا جو اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد کو رسول مان کر راضی ہو یہاں دو باتیں ہیں ایک ہے اللہ کو رب ماننا دوسرا اسلام کو اپنا دین ماننا اور تیسرا محمد کو اپنا رسول ماننا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ مان کر راضی بھی ہو صرف ماننا نہیں بلکہ مان کر راضی بھی ہو یہ راضی ہونا کیا ہے یہ بات سمجھ نہیں ماننا تو واضح ہو گیا راضی کیسے ہو بھائی راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک بات کو آپ نے بند کر دیا کسی سے آپ پوچھیں کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے کتنے پیسے لے کر راضی ہوں گے صاف بات بتاؤ تمہیں کیا چاہیے مانگ لو جس پر تم راضی ہو جاؤ اب وہ سوچ سوچ کے کہ مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے ٹھیک ہے راضی ہو بہ راضی ہو مانا یہ کہ اب اس سے زیادہ نہیں مانگو گے اس سے زیادہ آپ سوال نہیں کرو گے اب ان تین چیزوں کو مان کر راضی ہو جاؤ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں اس سے آگے کچھ نہیں مثلا اللہ میرا رب ہے اس پر راضی ہو گیا اب کوئی رب نہیں ہو سکتا کوئی رب نہیں اللہ رب ہے میں اللہ کو رب مان کر راضی اب کوئی رب نہیں لوگ اٹھیں گے دعوے کریں گے لوگ باتیں کریں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی تعبت نہیں میں اس پر راضی ہوں اللہ میرا اس میں ایک اور فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے رب مان کر تو پھر یہ بات سمجھ لو جب وہ رب ہے اور تم راضی ہو کہ روزی دینے والا بھی وہی روزی بھی وہی دیتا ہے اسی کے اندر سے آتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم روزی کے حصول کے لیے کی حرام اختیار نہ کرو اگر تم حرام اختیار کرو سودی کاروبار یا اور کو حرام دے رہی ہے تو اس کا معنی یہ کہ تم اللہ کو رب نہیں مانتے جب مانتے تو ہو راضی نہیں اگر مان کر راضی ہو تو رزق کے تمام طرق حلال ہونے چاہیے دے گا اللہ میں اس پر راضی ہوں اور اگر تم حرام کی طرف جاؤ گے تو اپنے حدود سے تجاوز کرو گے اور گویا تم اللہ کو رب نہیں مانا یا رب مان کر راضی ہے اسلام کو دین مان کر راضی ہے جس کا مانا یہ ہے کہ اسلام میرا دین ہے اب کوئی دین نہیں دائیں بائیں بہت سے افکار ہیں نظریات ہیں کسی طرف جھانک کر بھی نہیں دیں یورپ کا نظام ہے انگریزوں کی ثقافت ہے ہندوؤں کی ثقافت ہے کسی طرح جھانک کے بھی نہیں دے گا اس لیے کہ میں اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو چکا ہوں اب راضی ہونے کا مانا یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں میں جب تک ہے اسلام دین یوگ پر اللہ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تم لاؤ گے اپناؤ گے تو قبول نہیں کیا جائے گا اب لوگ دعوے بھی دیں گے اور اپنی نظریات پیش بھی کریں گے خدا کی بات خلا کے افطار قرآن کے ملفوظات نہیں تم سب کو چھوڑ دو ایک دین کو اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو جاؤ جس کا تقاضا یہ ہے وہ اللہ کے رسول جب رسول ہے انہیں کی اطاعت کرنی انہیں کی غلامی ہے انہیں کے مطابق پوری زندگی گزارنی ہے نماز ہو روزہ ہو حج و زکات ہو تمام مسائل امور افعال انہیں کے طریقے کے مطابق انجام دیں اس پر راضی ہو اب رسول کے بعد اگر تم کو فلاں شخصیت ہے فلاں امام ہے فلاں پیر ہے فلاں مرشد ہے فلاں وڈیرا ہے اس کی بات ماننی پھر مراد ہی نہیں ہوگی تم نے مانا ہی نہیں یہ بڑا ایک اہم سلسلہ ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھو صحیح معرفت کے بعد اس پر صحیح ایمان بھی اور صحیح ایمان کے ساتھ پھر ان کی طاقت بندہ اصول سراسر کو اپنانے کے بعد ان کا تا بن جائے اور ان کی دعوت یہ کچھ عرض کر سکا اصول اثرات سے کیا مراد ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور طریقہ ایمان کیا ہے اللہ سے میری دعا کے طور پر عزت ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے صحیح ادراک ہے دین کا دینی امور کا ہمیں عطا فرما دے اور ہمارے قلوب میں اخلاص عطا فرما دے اور ان کو عمل صالح کی توفیق عطا اللہ رب ہمیں علم صالح اور عمل نافع عطا فرما دے حقول قولی حاضر واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب